اللہ کی بہت نعمتیں ہوتی ہیں کسی کے پاس نہیں ہوتی کسی کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے کوئی کرائے کے گھر پہ رہتا ہے بات بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس بس میں سفر کرنے کے لیے بھی کرایہ نہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت اعلیٰ درجے کی عمدہ آرام دہ ایئر کنڈیشن سواریاں آتا فرمائی تو جس طرح ظاہری حالات کے اعتبار سے دنیا میں سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے یہی حال اندر کبھی ہوتا ہے باطنی اعتبار سے قلب کے اعتبار سے بھی سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے دیکھیں ایک دولت مند آدمی ایک فقیر و موقع دونوں کو انسان جب بیٹھا دیا تو شکل صورت تو ایک جیسی جیسے تو مت جیسا ہو جو اجنبی آدمی ہے بسا اوقات اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو لیکن دونوں کی حیثیت میں دونوں کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے بالکل اسی طرح اوپر سے سب ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بہت فرق ہوتا ہے کوئی بہت مطمئن ہوتا ہے کوئی بہت بے چین ہوتا ہے اب دیکھیں عام طور سے جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں پیسے دیے ہیں سواریاں دی ہیں اب اگر وہ کہیں سفر کر رہے ہیں اور کسی جگہ ان کو کھانا کھانا ہے انہوں نے کسی سے معلوم کیا بھائی کوئی اچھا ہوٹل ہے صاف ستھرا پاکیزہ تو کسی نے بتایا ہاں ہوٹل تو ہے اچھا بھی ہے صاف ستھرا بھی ہے تھوڑا سا مہنگا ہے تو کیا کہتا ہے مہنگا ہے تو چلے گا کوئی بات نہیں کیوں اللہ نے اس کو روتیں دی نا اس کے پاس پیسے ہیں اللہ نے دیا ہے تو وہ سوچتا ہے صاف ستھرا ہو پاکیزہ ہو اچھا ہو ٹھیک ہے پچاس کے بجائے سو روپئے لگ جائیں گے سو کے بجائے دو سو روپئے لگ جائیں گے کوئی بات نہیں لیکن جس بیچارے کے پاس نہیں ہے اس کے دل سے پوچھیں اس کے لیے کتنا بڑا ہے یہ کتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں چلے گا گرمی کا زمانہ ہے سفر کر رہا ہے اسے رات میں آرام کرنا ہے دوسرے دن پھر آگے کا سفر کرنا ہے خود ڈرائیونگ کرنی ہے تھکنا ہے تب کسی سے معلوم کرتا ہے بھائی کوئی اچھی لاج ہے کوئی اچھا ہوٹل ہے تو کوئی کہتا ہے ہاں ہوٹل تو ہے کمرے بھی بہت اچھے ہیں کشادہ بھی ہیں صاف ستھرے بھی ہیں ایئر کنڈیشن بھی تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ریٹ زیادہ ہے تو چلے گا جیسے ہوتے ہیں ریٹ ایسے کوئی تھری اسٹار اسٹار ہے ہے فور کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنی آسانی سے وہ کہہ دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھیے اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے بالکل یہی حال دل کے اندر کے معاملات کا ہوتا ہے جس کو اندر کی نعمتیں ملی ہیں جس کو اندر کی دولتیں ملی ہیں جس کو اللہ کا تعلق نصیب ہے جس کو اللہ پر توکل نصیب ہے جس کو اللہ کی ذات پر اعتماد نصیب ہے اس کے سامنے وہ دنیا کے مسائل لاتے وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں چلے میرے اللہ بہت بڑے بالکل اسی طرح جیسے ایک دولت مند آدمی کہتا ہے میں کا ہوٹل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کی سواری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ارجنٹ کہیں جانا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو اے سی کا ٹکٹ چاہیے میں تو جنرل کوچ میں سفر نہیں کر سکتا میں تو سلیپر کوچ میں سفر نہیں کر سکتا گرمی بہت شدید ہے اب وہ کہتا بھائی اے سی کوچ میں تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گا لیکن تھوڑا ٹکٹ مہنگا ہوگا پیسے زیادہ لگیں گے تو سامنے سے کیا کہتا ہے جو بھی لگیں گے اس کی پرواہ مت کرو ٹکٹ کیوں اس لیے کہ اس کو اللہ نے نعمت دی ہے نا تو پیسے خرچ کرنے کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی بالکل اسی طرح جس کو اللہ نے توکل انعبت سمپر اور رضا عطا فرمائی ہوتی ہے اس کے سامنے دنیا کے حالات آتے ہیں وہ بھی اسی طرح یہ پریشانی ہے یہ تک وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جن کو یہ نعمتیں نہیں حاصل وہ پریشان ہوتے ہیں جن کو یہ نعمتیں حاصل ہیں وہ بالکل نہیں پہنچا اس کو کہتے ہیں شرح صبر کی اس کو کہتے ہیں دل کا اطمینان یہ تو سب سے بڑی دولت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی دولت کمانے کے لیے کتنے جتن کیے جاتے ہیں کتنی محنت کرتا ہے انسان آرام قربان کرتا ہے بھوک برداشت کرتا ہے تکان برداشت کرتا ہے صبح صبح اٹھ کر بھاگتا ہے کاروباری لوگوں سے پوچھیے دن بھر کے تھکے ہارے آئے ابھی کھانا کھانے بیٹھے ایک لکما کھایا اچانک کوئی فون آ گیا کسی پارٹی سے ملنا ہے اور کوئی بڑی ڈیلنگ ہو چھوڑ کر بھاگتا ہے اب گھر میں بیوی کہہ رہی ارے ارے آپ ہو گیا نہیں وہ میں میں کوئی کتنی آسانی سے وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو ایک بڑے نفے کی امید ہوتی ہے بڑے فائدے کی امید ہوتی ہے فلاں پارٹی آئی ہے اس سے معاملہ طے ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا بہت بڑا کاروبار ہوگا یوں ہوگا وہ تو دیکھنے میں کوئی آدمی دیکھے تو بھائی اللہ کتنا مظلوم ہے یہ بیچارہ دیکھو اتنی بھوک میں کھانا رکھا گیا تھا صرف ایک لمحہ کھایا اور اٹھ کر جانا پڑا جانا نہیں پڑا وہ خوشی خوشی اٹھ کے گیا اس لیے کہ اس کا دل مطمئن مہینے میرا زیادہ فائدہ ہوگا اس زیادہ فائدے کے لیے وہ کتنی بڑی قربانی دیتا ہے حرام قربان کرتا ہے بھوک قربان کرتا ہے اچھا مکان ہے گھر میں محبت کرنے والی بیوی ہے اس کے باوجود وہ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کرتا ہے مشقتیں برداشت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو دنیا کی دولت چاہیے دنیا کی یہ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ نے جس کو عطا فرمایا اللہ خوب برکت دے جن کے پاس نہیں ہے اللہ انہیں بھی عطا فرمائے لیکن میرے دوستوں یہ جو دل کے اندر کی دولت ہے نا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے تو دنیا کی نعمت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے انسان جتنی محنت کرتا ہے جب اس دل والی دولت کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے اس کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی وہ اس سے زیادہ محنت کرتا ہے پھر حالات سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے بظاہر تو مشکل ترین حالات میں گرے ہوئے تھے کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ جدھر سے نکلتے تھے گالیاں سننے کو ملتی راستے میں کانٹے بھی چھائے جاتے تھے پتھر مارے جاتے تھے لوگ انکار کرتے تھے منہ پر برا بھلا کہتے تھے بیت اللہ میں آپ کے لیے عبادت کرنا مشکل تھا کبھی کبھی تو آپ پورے پورے دن انتظار کرتے تھے لوگ رات میں اپنے گھروں میں جا کر سو جائیں تب میں حرم شریف میں عبادت سیرت میں لکھا ہے محدثین نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کو جو تھوڑا سا آرام کرنا ہو دنیا میں دولت کمانے والے کہاں زیادہ آرام کرتے ہیں بہت کم آرام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں دولت آئے گی تو آرام آئے گا جس دن دولت آنا شروع ہوتی ہے سب سے پہلے آرام جاتا ہے دولت اور آرام کو کوئی جوڑ نہیں جو آرام کرتا ہے اس کی دولت چلی جاتی ہے دولت من کم آرام کرتا ہے جس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں وہ زیادہ آرام کرتا ہے پھر اس کو تانا دیا جاتا ہے چارپائی توڑتا رہتا ہے گھر میں پڑا رہتا ہے کسی کام کا نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتا یہ تو جس طرح دنیا کا دولت مند اپنی دولت کو بچانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اپنے آرام کو قربان کرتا ہے جسے اللہ دل کی دولت عطا فرما دیتے ہیں وہ بھی اپنی دولت کو بچانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اپنے آرام کو قربان کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا آرام کر لیتا ہے آدمی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کھا لیتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی جسم دیا جسم کے تقاضے دیے تو جسم کی ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر آرام بھی کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک آرام نہیں کرتے تھے آپ نے اپنا معمول ایسا بنایا ہوا تھا کہ آپ رات میں عشاء کی نماز کے بعد باقاعدہ نماز کی ترتیبیں تو بہت بعد میں آئیں گی لیکن جو بھی ترتیب اس زمانے میں تھی آپ رات میں فارغ ہو کر بہت جلدی آرام کرنے لیٹ جاتے اور جو مکے والوں کے سونے کا وقت ہوتا تھا وہ آپ کے اٹھنے کا وقت ہوتا تھا مکے والے اتنا تو نہیں جاگتے تھے جتنا والے جاگتے ہیں والوں تو زیادہ ترقی کر لیا نا یا تو ہمارے یہاں ماشاء اللہ بعض نوجوان فجر کی اذان تک بیٹھے رہتے ہیں مختلف بات ٹھکانے یا کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں میں کبھی کبھی وہاں سے بولتا ہوں میں کہتا ہوں اگر کوئی ساتھ ہوتا دیکھو یہ ان کی ڈیوٹی ہے ہاں، ایسا لگتا ہے یہ یہاں نہیں آئیں گے تو ان کو مار پڑے گی ان کو سزا ملے گی ان کی ڈیوٹی ہے روز آنا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کس کے حکم پر شیطان کے حکم پر یہاں آ کر کھڑے ہیں جن کو اللہ کے حکم پر دس منٹ مسلح پر کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملتی وہ شیطان کے حکم پر کئی کئی گھنٹے جا کر روڈ کے کنارے کھڑے رہتے اور پھر بولے گی ان کے سونے گی اللہ اس مصیبت سے ہماری حفاظت کرنا ہے جتنے لوگ یہاں ہیں سب توبہ کرو آج سے رات میں فضول کہیں کسی سے ملنے کہیں بیٹھنے کہیں کڑے ہونے نہیں جائیں گے یہ بیماری روحانیت کے لیے زہر ہے زہر کم از کم اس سلسلے والوں کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے جو جائے گا نا فرمان ہوگا دل کی ضرورت ہوگا گھر بھی گرے گا کوئی مجبوری آ گئی کوئی بیمار ہو گیا کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے اس کے لیے جانا ہے کوئی لیکن صرف بیٹھنے کے لیے جانا وقت ضائع کرنے کے لیے جانا فضول باتیں کرنے کے لیے جانا یہ نیکیوں کے لیے زہر ہے جس طرح آج سوکھی لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے یہ فضول باتیں اسی طرح انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اپنے گھر میں رہ کرو ایک صحابی سے حکومت نے فرمایا گھر کے ٹاڈ بن جاؤ ٹاڈ جیسے ٹاڈ گھر میں بچا رہتا ہے فرش گھر میں بچا رہتا ہے ہمیشہ فرمایا ایسے بن جاؤ بے ضرورت باہر بالکل نہ نکلو ایک صحابی نے حضور سے پوچھا حضور جب فتنے آئیں گے تو میں کیا کروں فرمایا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا بے ضرورت باہر مت نکلنا یہ فتنوں کا زمانہ ہے نماز کے لیے نکلو کاروبار کے لیے نکلو ضرورت کے لیے نکلو کام کرنے کے لیے نکلو کام پورا ہو گیا گھر میں رہو آرام کرو اللہ کو یاد کرو گھر والوں کے ساتھ بیٹھو تمہاری بیوی کام ہے تمہارے بچوں کا ہے ان کے ساتھ بیٹھو تمہارے جسم کام ہے آرام کرو اور اس کے بعد وقت پر اٹھو اور اللہ کا نام دو تمہارا مکے والوں کو بھی سونے میں کچھ دیر تو لگتی تھی ان کی بھی عادت تھی دن گرم ہوتا تھا رات ٹھنڈا ہوتا تھا رات کی ٹھنڈک پیدا ہو اٹھا کر مجلس سے لگاتے سے کہانیاں ہوتی تھیں دیر میں سوتے تھے وہ لوگ تو جب وہ لوگ اٹھ کر جاتے تھے اپنے گھروں میں سونے کے لیے وہ وقت ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کر کے بیدار ہونے اور پھر حرم خالی ہو جاتا تھا پھر حضور تشریف لاتے تھے اور صبح تک خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے دل کھول کر اللہ کی عبادت ہمیں بھی اللہ توفیق دے نا رات میں جاگنے کا شوق ہے دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے جاگنے کا شوق ہے ارے لمبے لمبے مراقبے کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو دینی کتابوں کا مطالعہ کرو اللہ کا نام لو اللہ کی عبادت کرو مسلح پر کھڑے ہو نمازیں پڑھو اللہ کو یاد کرو یہ ہے کرنے کے کام اور جتنی ضرورت ہے اتنا آرام کرو اور دن میں جاؤ خود محنت کرو حلال روزی کماؤ اپنی ضرورت پوری کرو دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرو حلال روزی کماؤ حلال روزی کے لیے محنت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اگر انسان باقی عبادتیں بھی اہتمام کے ساتھ کر رہا ہے تو حلال روزی کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اللہ اس پر بھی عبادت کا عطا فرما دیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ دے باقی عبادت نہ کرے کہ میں دن بھر عبادت ہی تو کر رہا ہوں تب یہ عبادت نہیں ہے تب تو یہ شیطان کی بندگی ہے باقی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہوئے حلال روزی کی محنت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا اجر عطا فرما ایک اصول بنا لیں ہمیں وہ کام کرنا ہے جس میں یا تو ہماری دنیا کی ضرورت پوری ہو یا ہماری آخرت کی ضرورت پوری ہو فضول ایسا کام جس سے دنیا کا نقصان ہو نہیں کرنا کوئی ایسا کام جس سے آخرت کا نقصان ہو نہیں کرنا یہ اصول بنا لیں پھر دیکھیں وقت میں کتنی برکت ہو تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا تھا لوگوں کے سونے کا تب حضور جاتے تھے حرم میں کیوں اگر ان کے جاتے ہوئے حضور چلے گئے وہ اتنا شور بچاتے تھے اتنا ہنگامہ کرتے تھے ایسی تالیاں بجاتے تھے تھے ایسی سیٹیاں بجاتے تھے جان بول کے یہ حرکتیں کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام اللہ کا نام نہ لینے پائے عبادت نہ کرنے پائے تو میں بظاہر تو مصیبت ہی مصیبت تھی لیکن آپ کے دل میں اتنا اطمینان تھا اتنا سکون تھا کہ اللہ تعالی نے اس اطمینان کو احسان کے طور پر آپ کو یاد دلایا تو کوئی بات سب سو آدمی جا رہے ہیں اور سب بھوکے ہیں اور سب پیاسے ہیں سو کے سو بھوکے بھی ہیں پیاسے نہ کوئی پانی کی دکان ہے نہ کوئی کھانے کی دکان ہے لیکن پانچ سو میٹر کے بعد اچھا مارکیٹ آنے والا ہے ٹھنڈا پانی ملنے والا ہے جوس ملنے والا ہے شربت ملنے والا ہے اچھے کھانے ملنے والے ہیں ان میں سے ننانوے لوگ جو بھوکے کے پیاسے جا رہے ہیں ان کے جیب خالی ہیں تو ان کو تو اپنی تکلیف کا شدید احساس ہوگا تمہیں وہاں جا کے بھی کیا ملے گا کوئی مہربانی کر دے کہیں سبیل لگی ہو کہیں نل لگا ہو پانی پینے کو مل جائے تو دیکھیں گے تلاش کریں گے کوئی مہربانی کر دے کہیں کچھ کھانے کو مل جائے اور ایک ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس ماشاء اللہ ہو پیسے جم میں کارڈ بھی ہے ضرورت پڑی تو اور پیسے نکال سکتا ہے جو چاہے وہ خریداری کر سکتا ہے تو دیکھنے میں تو یہ سو ایک ہیں لیکن یہ جو ان میں میں ایک ہے جس کے جیب خوب پیسے ہیں تو یہ بھی ہے ہے یہ بھی لیکن کیا اس کی حالت اور دوسروں کی حالت ایک جیسی ہوگی چند قدم کے بعد پانچ سو میٹر کے بعد تین سو میٹر کے بعد اب بھی آنے والا ہے جوس کی دکان آئے گی میں اچھا ٹھنڈا میٹھا جوس پیوں گا کھانا کھاؤں گا پانی پیوں گا کتنا اطمینان سن حالانکہ ابھی اس کی بات بھی نہیں لیکن اطمینان اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے ان مشکل ترین حالات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے لوگ پتھر مارتے ہیں صحیح ہے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ذرا ہمارا احسان دیکھیے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے کیا آپ کا دل پریشان ہے کیا ہم نے آپ کے دل کو اطمینان نہیں دیا الم نشرح کا صدرك کیا ہم نے آپ کے دل کو مطمئن کیا ہوا نہیں کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا کیا ہم نے آپ کو شرح صدر کی نعمت نہیں عطا فرمائی ان حالات میں بھی اندر سے آپ کو ایسا اطمینان اور سکون حاصل ہے اللہ یہ جتا رہے گی ہم نے دیا نا جیسے دولت مند سے اللہ کہیں ٹھیک ہے بھوکے تو سب ہی لیکن ہم نے تم کو پیسے نہیں دیے ہم نے تمہارے لیے انتظام نہیں کیا تمہیں کچھ پتا ہے آگے ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے وہ تمہارے لیے شربت لے کر کھڑا ہے وہ تمہارے لیے پانی لے کر کھڑا ہے بنا جگہ تمہاری دعوت ہے ایک بس میں دس لوگ سفر کر رہے ہیں ایک ہی اسٹاپ پر سب کو اترنا ہے نو لوگوں کو معلوم ہے نیچے اتریں گے سب دھوپ ہوگی آگے پیدل چلنا پڑے گا پتہ نہیں کیا حال ہوگا اور ایک شخص کو معلوم ہے وہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے بلکہ دوسرے بیٹھے ہیں کہ کھڑا ہوا ہے لیکن اسے معلوم ہے گھڑی دے تین منٹ کے بعد اسٹاپ آنے والا ہے وہاں میرا ایک دوست میرا انتظام کر رہا ہے ایئر کنڈیشن کار لے کر آیا ہے ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی ہے ساتھ میں کھانے کا سامان بھی ہے اور اس کے گھر میں میری دعوت بھی ہے وہاں جا کر مجھے کھانا بھی کھانا ہے وہاں جا کر مجھے آرام بھی کرنا ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کھڑا ہوا ہے لیکن جو بیٹھے ہیں ان کا دل بے چین ہوگا یہ کھڑا ہے اس کو اطمینان ہے گڑی دیر رہا تین منٹ کے بعد پہنچوں گا دھوپ سے اتروں گا گرمی سے اتروں گا ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھوں گا فوراً چلا جاؤں گا نا اب اگر کوئی کسی سے یہ کہے بھائی سب کو سیٹ مل گئی میں تو بیٹھا ہوں اور کوئی کہے ارے اللہ کے بندے جن کو سیٹ ملی ان کے سوچو آگے کتنی پریشانی ہے تم کھڑے ہوئے ہو لیکن ابھی چند منٹ کے بعد تو تمہارے لیے اتنے انتظامات ہو گئے کہاں بالکل صحیح ہے اتنے انتظامات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہ جو اوپر اوپر کی پریشانیاں ہیں یہ جو ظاہر کی پریشانیاں ہیں یہ سب اپنی جگہ پر لیکن آپ بتلائیں کیا ہم نے آپ کے دل کو مطمئن نہیں کیا ہوا اللہ یہ نعمت ہمیں عطا فرما ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا کارڈ جس کے میں پڑا ہوتا ہے اور اسے اطمینان ہوتا ہے یہ کارڈ ہے اور اتنا بیلنس ہے ہاتھ خالی جیب خالی لیکن دل کتنا مطمئن ہوتا ہے اس لیے کہ اسے اطمینان ہے میرے پاس تو بینک میں اتنا بیلنس ہے اور یہ میرا کارڈ ہے جب چاہوں گا ڈالوں گا اور جہاں چاہوں گا نکال لوں گا میرے دوستوں کسی کو اپنے بینک کے بیلنس پر اتنا بھروسہ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ اور اللہ پر یقین رکھنے والے کو اللہ کے خزانوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور اس کارڈ کو استعمال کرنے کے لیے تو اے ٹی ایم تلاش کرنا پڑتا ہے اللہ نے ہر ایمان والے کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے استعمال کر لے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں اسے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ صرف زبان ہلاتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں اسے زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ صرف دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں عام انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے انہیں مال پر پیسے پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ والوں کو اللہ کے خزانوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا انتظام کر دیتے ہیں گویا ان کا ہاتھ اللہ کی جیب کے اندر ہوتا ہے اور اللہ کی جیب میں کوئی کمی ہے نہیں جب چاہو نکال لو جتنا چاہو نکال یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہم سب کو آتا جن کو اندازہ ہو جاتا ہے وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سر دڑ کی وادی لگا قربانیاں دیتے ہیں محنتیں کرتے ہیں بھوک برداشت کرتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں جیسے دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے انسان ساری قربانیاں دیتا ہے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں تو ظاہر کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے باطن کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے اوپر کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے اندر کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے دنیا کے اعتبار سے بھی سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے دل کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی اندر کے اندر کی کیفیات کے اعتبار سے بھی سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے یہ کیفیتیں اللہ تعالیٰ کب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیفیتوں کو حاصل کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے دیکھو فرائض تو ہیں ضروری فرائض تو ایسے ہیں کہ ان کو نہیں ادا کریں گے تو سزا ملے گی لیکن ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے دل کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا پڑتا ہے اور نوافل کے سلسلے میں کوئی مقدار متعین نہیں کی جا سکتی جس کی جتنی ہمت ہو جیسے کاروبار کرنے میں کوئی مقدار متعین کرتا ہے ایک ملازم کہتا ہے صاحب میرا ٹائم ہو گیا میں جا رہا ہوں اور جس کی اپنی دکان ہے وہ کہتا ہے آج تو کام زیادہ ہے آج میں فنا کام کر کے جاؤں گا فنا کام کر کے جاؤں گا وہ گھڑی نہیں دیکھتا آپ رات میں مقادم کو فون کریں تو وہ کہہ دے گا میں صبح آؤں گا اس وقت میں آرام کر رہا ہوں لیکن آپ کا اپنا کارخانہ ہے تو آپ آرام چھوڑ کر بھاگے چلے جائیں گے کیوں اس لیے کہ آپ کا اپنا معاملہ ہے جس کو اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے پھر وہ گھڑی نہیں دیکھا کرتا پھر وہ گھنٹے نہیں گنا کرتا کیونکہ اس کا اپنا معاملہ ہے اسے اللہ کو راضی کرنا ہے جتنی ہمت ہوتی ہے اتنا کرتا ہے اور جتنا کرتا ہے اللہ اتنا اسے عطا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے قریب ہوتا رہتا ہے فرائض تو لازمی ہے لیکن فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کا پیر بن جاتا ہوں خدا نہ خاصہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس کے جسم کے اندر آ جاتے ہیں یعنی پھر اس کی آنکھ میری رضا میں ڈھل جاتی ہے پھر اس کی آنکھ سے میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا پھر اس کی زبان سے میری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں نکلتی پھر اس کے کان میری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے پھر اس کے قدم میری مرضی کے خلاف نہیں اٹھتے پھر اس کے ہاتھ میری مرضی کے خلاف نہیں چلتے اور جب وہ سو فیصد میری مرضی میں ڈھل جاتا ہے تو پھر میں بھی دنیا کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں جو اسے چاہیے دنیا کی حیثیت کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے اس پوری دنیا کی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت میری نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کسی نافرمان کو ایک گھوٹ پانی بھی نہ دیتا تو پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کے لیے دنیا کے خزانے کھول دیتے ہیں لے لو جو لینا ہے لیکن وہ بھی کیا لیتے ہیں پھر وہ دنیا کا یہ معمولی باغ پیسہ نہیں مانگتے اللہ سے اس لیے کہ یہ سننے ان کی نگاہوں میں بے انتہا تحقیر ہو جاتی ہیں پھر وہ اللہ سے اللہ کی رضا مانتے ہیں اللہ سے اللہ کا قرب مانتے ہیں پھر یوں کہتے ہیں اللہ آپ راضی ہو جائیے لیکن کبھی ناراض نہ ہوئیے گا اللہ آپ نے قریب کر لیا تو کبھی دور نہ کیجیے گا سوچو ایک آدمی کے وزیر اعظم سے تعلقات ہوں اور وزیر اعظم اس کو بلائے اپنے آفس میں ملاقات کرنے کے لیے اور بلا کر کہے بولو کیا چاہیے تم کو اور وہ کہے پچاس روپے چاہیے ناشتہ کرنا ہے پچاس روپے دے دیجیے تو وہ کیا کرے گا وہ پچاس کے بجائے پانچ سو دے گا لیکن اپنے لوگوں سے کہے گا آئندہ اس کو اس نالک کو میری حیثیت کا اندازہ نہیں اس نالے کو میری حیثیت کا اندازہ نہیں میں نے اس کو وقت دیا بلایا ملاقات کے لیے اور کیا مانگ رہا ہے اسے پچاس مانگ اچھا اگر جا کر کے وہ کہے پانچ لاکھ روپئے چاہیے تب بھی وزیر اعظم کو غصہ آئے گا میڈم میرے پاس اچھا اس اس لیے لیے کی تھی پیسے لیے کی اور اگر وزیر اعظم نے مجھے ہاں بھائی بتلاؤ کیا چاہیے نہیں صاحب کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کا دوست بن گیا آپ نے مجھے بلا لیا بس میری ایک درخواست ہے اب مجھے کبھی دور نہ کیجیے گا دوستی پکی رہے وہ تو یہ اچھا آدمی ہے ٹھیک ہے اب یہ جب آئے اس کو بلا لانا اس کو تو بس دے دو ہاٹ لائن کا نمبر دے دو جب چاہے مجھے فون کر لے اور جو ضرورت ہو چاہے کر لے اب اس کے بعد کیا ہوگا جب پورے ملک کو پتہ چل جائے گا اس کے وزیر اعظم سے اتنے تعلقات ہیں اب یہ کسی اسپتال میں چلا جائے تو سب کھڑے ہوئے ہیں یہ کسی آفس میں چلا جائے تو سب کام کرنے کو تیار ہے پھر تو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے پورا ملک اس کے اشاروں پر ناچے گا اللہ والوں کو جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے پچاس روپے نہیں مانگتے وہ اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ ایسی رضا چاہیے جس کے بعد کبھی ناراض نہیں نہ ہو ایسا قرب چاہیے جس کے بعد کبھی دوری نہ ہو اور جب اللہ اسے ایسا قرب عطا فرما دیتے ہیں ایسی رضا عطا فرما دیتے ہیں تو پھر تو وہ جو چاہتا ہے سب کچھ اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے پھر اس کا خیال بھی نہیں جاتا ان چیزوں کی طرف لیکن اللہ اس کی ضرورتوں کو تو اس طرح غیب سے پورا کرتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں پھر دوسری باتیں کرتے ہیں ارے بھائی ان کے کیا کہہ گئے ارے بھائی ان کے کام تو چھٹکیوں میں ہوتے ہاں واقعی ہوتے ہیں اللہ والوں کے کام چھٹکیوں میں کوئی وہ نسخہ سیکھ کر کو دیکھے کوئی وہ گر اختیار کر کے تو دیکھے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ چھٹکیوں میں کام بناتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اس لیے اگر نہیں بنتا کبھی کام اللہ امتحان لیتے ہیں تب بھی وہ خوش رہتے مطمئن رہتے ہیں وہ اللہ کی شکایت نہیں کرتے وہ پریشان نہیں ہوا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتایا ارشاد فرمایا الم نشرح لك صدرك کیا ہم نے آپ کے دل کو مطمئن نہیں کیا وضعنا عنك وزرك اور ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا الذي انقض ظهرك جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی <coughs> کون سا بوجھ تھا بچوں کے خرچے کا بوجھ نہیں جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے انسان کا جینا مشکل ہوتا ہے سوچیں اگر کسی سے تعلق ہے کسی سے دل لگا ہوا ہے کہیں اور دل و دماغ کو بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے بچے سوچیں ان کا ماں سے دل لگا ہوتا ہے بچوں کا ماں سے کیسا دل لگا ہوتا ہے کسی کا کہیں بھی دل لگا ہو لیکن ہر بچے کا اپنی ماں سے دل لگا ہوتا ہے تو ذرا ماں کی ہی مثال پہ غور کریں اب اگر بچے کو معلوم ہو میری ماں مجھ سے ناراض ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے لیکن اسے یہ خیال ہے پتہ نہیں کہیں میری ماں مجھ سے ناراض تو نہیں تو وہ کالج میں تو وہاں دل نہیں لگے گا وہ آفس میں تو وہاں دل نہیں لگے گا وہ اسکول ہے تو وہاں دل نہیں لگے گا وہ گھر میں تو وہاں دل نہیں لگے گا اب اس کے بعد وہ فون کر رہا ہے اس کی ماں بولی کیا بات ہے تم بار بار فون کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے امی یہ بتا دیجیے آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے آپ مجھ سے ناخوش تو نہیں ہے اگر ماں کہتی بیٹے تم کیسی بات کرتے ہو تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو تم میرا کلیجا ہو میں تم سے کہاں ناراض ہوں میں تم سے بہت خوش بس وہ مطمئن ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور جب تک اسے یہ اطمینان نہ ہو اور اگر ماں پلٹ کر کے فون پر کہہ دے تو تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ میں تم سے خوش ہوں اور یہ کہہ کے فون بند کر دے ماں کیا گزرے گی اس کے اوپر کیا گزر جائے گی جب تک اطمینان نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ اچھا نہیں لگے گا اچھے سے اچھے بستر پر لٹا دو اس کو نیند نہیں آئے گی یہ تڑپتا رہے گا یہ بے چین ہوتا رہے گا جب عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو ماں سے زیادہ جذباتی تعلقات کہیں اور ہو جاتے ہیں اگر وہاں سے اشارہ مل جائے ناراضگی کا تب کیا حال ہوتا ہے جس کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جب تک اسے اس کا اطمینان نہ ہو جائے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہیں اس وقت تک اس کے لیے جینا مشکل ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے مجھ پر ایسا بوجھ ہے جس سے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یہ بوجھ اتار نہیں دیا جس سے آپ کی کمر توٹی جا رہی تھی وہ ان کا بھی ضرورت اللہ بھی ان کا بتا اور پھر فرمایا ہم بڑے ہیں جب ہم کسی سے خوش ہو جاتے ہیں اسے بھی بڑا بنا دیتے ہیں ہم آپ سے خوش ہو گئے آپ دیکھیے ہم نے آپ کو کتنا بڑا بنا دیا اور افانا کا ساری دنیا میں ہمارا نام لیا جاتا ہے اور اب قیامت تک ہمارے نام کے بعد سب سے زیادہ آپ کا نام لیا جائے گا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا پوری دنیا میں دیکھیں جتنا نام اللہ کا لیا جاتا ہے کسی اور کا لیا جاتا ہے ہر وقت ہر وقت اللہ کے نام کی بڑائی کی آوازیں بلند ہوتی رہتی دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا دنیا گھومتی رہتی نا اس گھومنے کے نتیجے میں اگر آپ گوگل میں سرچ کریں اور دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا عجیب حال ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے دوڑ ہیں ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے اس پیچھا کرنے کے نتیجے میں نماز کے اوقات دوڑتے رہتے بڑی تیزی میں جیسے نماز کے اوقات بھاگے چلے جا رہے ہیں دوڑے چلے جا رہے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں مشرق میں فیجی ہے اور اس کے قرب و جمال کے جزیروں میں جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جاتا ہے ابھی ایک جگہ آزان ہوئی اور چند منٹ کے بعد آگے چند منٹ کے بعد آگے چند منٹ کے بعد آگے فجر کی ادانیں شروع ہوئی فجر کی ادانے ہوتے ہوتے مؤثر کو رہے ہیں اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ الہ الا اللہ اللہ کے نام کی آواز بلند کی جا رہی ہے اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جا رہا ہے ابھی فجر کی ادانے آگے بڑھتے بڑھتے انڈونیشیا کے جزیروں میں داخل ہوتی ہیں یا ملیشیا کے جزیروں میں داخل ہوتی ہیں پیچھے زہر کی ادانے شروع ہو جاتی ہیں ابھی یہ فجر کی ادامیں ہمارے ہندوستان تک پہنچتی ہیں تو یہ ملیشیا وغیرہ میں زور کی ادانیں شروع ہو جاتی ہیں اسے نیچے سی میں اثر کی ادانیں شروع ہو جاتی ہیں پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب ہر وقت بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ پکارا جا رہا ہو اتنا اللہ نے اپنے نام کو بلند کیا اور اس کے ساتھ فوراً ہر مؤذن اگلی آواز نکالتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ ہر لمحے اللہ کا نام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے دیکھیں ہم نے آپ کو اطمینان دلا دیا ہم آپ سے راضی ہیں ہم آپ سے خوش ہیں ہم نے آپ کا کمر توڑ دینے والا بوجھ اتار دیا اور ہم بڑے ہیں جس سے ہم خوش ہو جاتے ہیں اس کو ہم بڑا بنا دیتے ہیں آپ دیکھیے ہم نے آپ کے نام کو بڑا بنا دیا ہمارا نام لیا جائے گا ساتھ میں آپ کا نام لیا جائے گا جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتے ہیں دلوں میں اس کی بڑائی ڈال دیتے ہیں دلوں میں پڑھائی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں جبکہ وہ بڑے دولت مند ہیں اربوں پتی ہیں کروڑوں پتی ہیں اور اس غریب کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے دل میں ایک نعمت ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے دلوں میں اس کی بڑائی ڈال دی ہے اللہ سب سے بڑے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس کو اللہ بڑا بنا دیتے لیکن وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کی عظمت ہوتی ہے جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا اس میں تو ہوتی ہے اس اس میں میں تو بندگی ہوتی ہے اللہ دوسروں کے دلوں کی بڑائی ڈالتی اتنے احسان جتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب ہم نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو جو تھوڑی بہت دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں آپ ان پرواہ نہ کریں یہ دنیا کا ایک نظام ہے یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا تکلیف کے بعد تو آسانی آتی ہے اور ایک تکلیف آتی ہے تو دو آسانیاں آتی ہیں تکلیف کے بعد ہی تو آسانیوں کی راحتوں کی لذت معلوم ہوتی ہے یہ دنیا میں آنے جانے والی تکلیفیں آرام یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے بھوک نہ لگے تو کھانے کا مزہ ملے تو بھوک کوئی پریشانی کی چیز ہے وہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے اللہ بھوک اللہ بھوک لگاتے ہیں اسی لیے تاکہ کھانا کھلائیں جس کا پیٹ بھرا ہو اسے کھانے کا مزہ ملتا ہے دیکھیں جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے نا آدمی جب آدمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے دکھ میں اس کو جتنا ٹیسٹ ملتا ہے دوسرے ملتا نہیں ملتا تیسرے میں اتنا نہیں ملتا جیسے جیسے بھوک ختم ہوتی جاتی ہے ٹیسٹ ختم ہوتا جاتا ہے کھانے کا ٹیسٹ تو بھوک میں ہے شروع میں آپ کے کسی کے گھر مہمان بن کر اس نے ماشاء اللہ آپ کے پلیٹ میں یہ بھی ڈالا وہ بھی ڈالا وہ بھی ڈالا آپ زبان سے کہیں جتنا نہ نہ کہیں لیکن دل سے اس کے لیے شکریہ کے جذبات ہوتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے ماشاء اللہ دیکھو کتنی محبت سے کھلا پلا کر لیکن ذرا پیٹ بھر جائے اس کے بعد کوئی ڈالے اب آپ اس کو نہیں بھائی بہت ہو گیا اب اس نے ڈال دیا زبردستی نہیں میں نے تو محبت میں ڈال دیا آپ کو کھانا پڑے اب آپ نے اس کے بعد پھر کسی نے آپ کی پلیٹ میں ڈال دیا اب آپ ذرا ناگواری کے ساتھ کہیں گے بھائی میرا پیٹ بھر گیا اور اس کے بعد پھر کوئی ڈال دے آپ ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے کیوں اس لیے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد کھانے میں ٹیسٹ نہیں رہ جاتا کھانے کا مزہ تو بھوک میں ہے اس لیے اللہ نے بندوں کو کھانے کا مزہ دینے کے لیے بھوک پیدا فرمائی ہے پینے کا مزہ تو پیاس میں ہے اگر پیاس نہ ہو تو پینے کا مزہ آئے گا پیاس سے وہ کوئی ٹھنڈا پانی پلا دے تو وہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہے اس کو دنیا کا اعلیٰ قسم کا شربت پیش کیا جائے بہترین جوس پیش کیا جائے وہ معذرت کر دے گا اور کوئی اصرار کرے تو جھگڑا کر دے گا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا میں نے کہہ دیا آپ سے میرا بالکل پیٹ بھرا ہوا ذرا بھی گنجائش نہیں ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آتا بار بار اسکار کر رہے ہیں اللہ دیکھو ذرا ذرا سی باتوں میں پریشان مت ہو جایا کرو جیسے ہم بھوک لگاتے ہیں تاکہ تم کو کھانے کا مزہ ملے ہم تھوڑی بہت تکلیفیں بھیجتے ہیں تاکہ تم کو راحتوں کا مزہ ملے لیکن اگر تم نے ہم سے دل لگایا ہوا ہے تو اطمینان رکھو ایک تکلیف پر صبر کرو گے ہم دو راحتیں عطا کریں گے ان لمال مَعَ الْعُسْرِ اسرا ایک تکلیف پر دو راحتیں اللہ تعالی فرما دے اللہ جس کے یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ تو پلٹ کے اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ بتلا دیجیے یہ نعمت بڑھے گی کیسے تھوڑی سی ملی ہے مجھے تو ابھی تھوڑی سی ملی تو اتنا مزہ آ رہا ہے ابھی تو صرف اس کا چرچا سنا ابھی تو اس کا تذکرہ سنا تو اتنا شوق دل میں پیدا ہو گیا اللہ یہ نعمت ملے گی کیسے اور جب مل جائے گی تو بچے گی کیسے اور جتنی ملی وہ بڑھے گی کیسے دیکھو ہر آدمی دنیا میں دولت کے سلسلے میں تین کام کرتا ہے پہلی فکر کرتا ہے دولت آئے گی کیسے جب آ گئی تو اگلی فکر کرتا ہے اب اور کیسے آئے گی بڑھے گی کیسے اور جو آ چکی ہے وہ بچے گی کیسے ایسا نہ ہو ادھر آئی ادھر چلی گئی تو یہ سوال دل میں آتا ہے نا اللہ یہ نعمتیں ان کا تذکرہ سنا تو یہ اتنی اچھی لگ رہی ہیں اللہ یہ بتا دیجیے کیسے ملیں گی اور جب مل جائیں گی تو کیسے بچیں گی اور اس میں کیسے اضافہ ہوگا اللہ مجھے آپ کی اور محبت چاہیے اور معرفت چاہیے اور قرب چاہیے اور شرح صدر چاہیے اللہ نے فرمایا پھر ایسا کرو ضرورت کے کام کر لیا کرو باقی جتنا وقت بچے ہمیں ہمیں یاد کیا کرو اضافہ سب جب موقع ملے کھڑے ہو جائے بس اپنے رب سے دل لگایا کرو یہی تو سکھایا جاتا ہے یہی تو کہا جاتا ہے بار بار اور یہی ہم سے نہیں ہو پاتا باقی ماشاء اللہ بیانات ہم سن لیتے ہیں باتیں ہم کر لیتے ہیں کبھی کبھی کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب کہا جاتا ہے پابندی کے ساتھ معمولات کرے دیر دیر تک اللہ کو یاد کرے نواقل کا اہتمام کرے تو ہماری کمزوری ہے ہماری سستی ہے ہم سے نہیں ہو پاتی پابندی اللہ ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے ان نعمتوں کو پانے کا بھی یہی طریقہ ہے بچانے کا بھی یہی طریقہ ہے بڑھانے کا بھی یہی طریقہ ہے اللہ ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو یہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ظاہر کی نعمتیں عطا فرمائی اللہ ان میں خوب برکت اللہ مال پیسے میں اللہ گھروں میں اللہ سواریوں میں نعمتوں میں خوب خوب اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے جن کے پاس نہیں ہے اللہ انہیں بھی عطا فرمائے لیکن یہ اصل نعمت ہے اللہ ہمیں یہ نعمت حاصل کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے لیے تھوڑی سی ہمت ہاں، یہ کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری میں گزارتے تھے کم از کم شعبان کے مہینے میں ہماری نوافل دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جائے ہمارا ہماری تلاوت بڑھ جائے ہمارا ذکر بڑھ جائے ہمارا اللہ کو یاد کرنے کا کچھ وقت بڑھ جائے اور پھر رمضان کی بہاروں سے ہم پورا پورا فائدہ اٹھائیں رمضان نیکیوں کا سیزن ہے پھر رمضان کے سیزن سے ہم پورا پورا فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ ہمیں شابان کی نعمتیں بھی عطا فرمائے رمضان کی دولتوں سے بھی مالا مال فرمائے اور اللہ یہ مواقع ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے جو حضرات آج نیت کر کے آئے ہیں کہ اب تک کی زندگی اب تک کے گناہوں سے توبہ کریں گے سلسلے میں داخل ہوں گے باقاعدہ بیعت کر کر اور پھر معمولات کی پابندی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے ان کے لیے یہ عاجز بیعت کے اور توبہ کے کلمات پڑھائے گا جو حضرات پہلے سے سلسلے میں داخل ہیں وہ بھی اپنی بیعت کو تازہ کرنے کے نیت سے اپنی توبہ کو تازہ کرنے کے نیت سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں اور اپنی نیت کریں کہ بہت ہو چکی من مانی زندگی اب تو رب مانی زندگی گزاریں گے بہت وقت ضائع ہو چکا جو ضائع ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اب ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں لیے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے کی خوب محنت کریں گے جو طلبہ ہیں وہ اپنی پڑھائی پر خوب محنت کریں گے اور جو آرام کا وقت ہے اس میں آرام کریں گے اور باقی وقت کو اللہ کی یاد میں گزاریں گے ایک لمحہ بھی انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے نہ ایک پیسہ ضائع کریں گے نہ ایک لمحہ ضائع کریں گے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے ان کلمات کو توبہ اور بیعت کی نیت سے ساتھ ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں ان کو بہت غور سے سنیں اور پابندی کریں صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں کم از کم ایک ایک تسبیح استغفار کی اور ایک ایک تسبیح درو شریف کی پڑھا کریں اور اگر تیسرے کلمے کی تسبیح بھی پڑھیں تو کوئی حرج روزانہ قرآن پاک کی پابندی کے ساتھ تلاوت ہے ایک پارا ہو تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہو سکتا آدھا پارا پو پارا لیکن پابندی کے ساتھ تلاوت اہتمام کے ساتھ پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اس خیال کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں اللہ سن سرو جیسے استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں جیسے کسی کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں تو کتنے ادب اور احترام سے پڑھتے ہیں یوں سمجھیں میں پرور دگار عالم کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں پورے ادب کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان ہے بس اس کا خیال رکھیں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں انا معاہو اذا ذکرنی میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں اور فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں تو جب ہم ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیں گے اللہ کی محبت اللہ کی ماں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی اللہ کی طرف سے حفاظت ہمارے ساتھ ہوگی یہی مانا اللہ کے ساتھ ہونے کے اللہ صاف ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں پھر شیطان قریب نہیں آنے پاتا پھر وسوسے نہیں ہوتے پھر خطرات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور جب ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو اللہ اپنے دل میں ہمیں یاد کر رہے ہوں گے سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے وہ بندیاں جن کو اللہ اپنے دل میں یاد کرے اللہ ہم کو آپ کو بھی ان میں شامل فرما دے ہم اپنے دل میں اللہ کو یاد کیا کریں اللہ اپنے دل میں ہمیں یاد کیا کریں کیا مشکل ہے آپ اپنی زندگی میں آپ اپنے آفس میں ہیں آپ اپنے کالج میں ہیں آپ کسی بھی جگہ ہیں آپ بازار میں ہیں مارکیٹ میں ہیں دکان میں ہیں کہیں بھی ہیں آپ گاہکوں سے بات کر رہے ہیں آپ فون پر بات کر رہے ہیں لیکن اس کی مشق کریں کہ بس دل اللہ سے لگا رہے دل اللہ کی طرف متوجہ رہے ہاتھ اپنا کام کرتا رہے زبان اپنا کام کرتی رہے کان اپنا کام کرتے رہے ہاتھ اپنا کام کرتے رہے اور دل اپنا کام کرتا رہے دست بیار دل بک دست بکار دل بیار ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس کی مشق کرو دست بکار دل بیار کام میں ہاتھ لگاؤ دل اللہ کی یاد میں لگاؤ مشق کرنے پر یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے اللہ سب کو عطا فرمائے بہت محنت کرنی پڑتی ہے برسوں محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر یہ نعمت حاصل ہوتی ہے لیکن ملتی جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں اور تھوڑی دیر آگ بند کر کے اللہ کا تصور جما کر دل سے اللہ کو یاد کیا کریں جس کو مراقبہ کہتے ہیں کم از کم پندرہ بیس منٹ اور زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کر کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے کتنی دل میں اللہ کی محبت آتی ہے کیسی دل کی صفائی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آگ بند کر کے دل کی طرف دھیان جما کر بیٹھ جایا کریں یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے ہے اللہ اللہ اللہ زبان سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں اور بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے ایک پرچہ آیا ہوا ہے بعض بیماروں کی دعائیں صحت کے لیے غلام مصطفیٰ یوسف ولی اللہ کے صاحبزاد محمد عامر کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے بھی اور تمام بیماروں کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے دعا سے پہلے تھوڑی دیر اس ذکر قلبی کی مشق کریں آنکھیں بند کر لیں سر کو چھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان تالو سے چپکا کر رکھیں زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں رحم فرمائیے اللہ دلوں کی گندگی دور فرمائیے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ اب تک اپنے اوپر بہت ظلم کیا بہت زندگی ضائع کر کے آئے ہیں اللہ بہت دیر سے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے دلوں کو صاف کر دیجیے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ اب تک صرف آپ کا آپ کا رزق تک تلاش کرتے رہے آپ کی دی ہوئی روزی تلاش کرتے رہے اللہ اب تک تو آپ کو تلاش کرنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا اللہ آج آپ کو تلاش کرنے کی نیت کی ہے اللہ آپ مل جائیے اللہ آپ مل جائیے اللہ آپ مہن جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ راضی ہو جائیے اللہ دنیا کی نعمتیں تو آپ اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتے ہیں آپ کافروں کو بھی عطا فرماتے ہیں اگر آپ نے ہمیں بھی عطا فرمائی ہے اللہ آپ کا احسان تو ہے لیکن یہ ہمارا کوئی کم کمال نہیں ہے اے اللہ اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے اس میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں آپ کے ان نعمتوں کے بھی محتاج ہیں اللہ ان نعمتوں سے بھی کبھی محروم نہ فرمائیے اللہ ان نعمتوں کو بھی خوب برکت کے ساتھ عطا فرمائیے لیکن اللہ ہم تو آپ سے آپ کو مانگنے کے لیے آئے ہیں اللہ آپ ہمارے بن جائیے اللہ آپ ہمارے بن جائیے اللہ آپ ہمارے بن جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ زمانہ گزر گیا یہ کہتے کہتے اللہ ہمارے ہیں اللہ ہمارے ہیں اللہ ہمارے ہیں اے اللہ ایک مرتبہ فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ کہہ دیجئے میرے فرشتوں گواہ رہو اس وقت مسجد اقسا میں میرے جو بندے جمع ہیں یہ میرے ہیں اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ میرے ہیں اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ آپ نے اس بابرکت صورت میں جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو نعمت آپ نے عطا فرمائی تھی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تربیت کے توفیل میں جو نعمت ملی تھی حضرات صحابہ کرام کو اللہ ہم بھی آپ کے در کے بھکاری آپ سے وہی نعمت مانگنے آئے ہیں اللہ بہت چھوٹا منہ بہت بڑی بات ہے اللہ ہم اس کے قابل تو نہیں ہے لیکن اللہ اس کے بغیر ہمارا کام بھی نہیں بنے گا اللہ آپ ہی بتلائیے آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے ہمارا تو آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے اللہ آپ کے تو ہمارے علاوہ کروڑوں بندے ہیں آپ چاہیں اچھے اچھے بندوں کو چن لے اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے اللہ ہمارے اکلوتے رب ہیں اللہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں اللہ آپ گواہ ہیں ہم آپ کے سوا کس کسی کا سجدہ نہیں کرتے ہم آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے اللہ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما دیجیے اللہ اگر ہم نااہل ہیں تو اللہ آپ تو اللہ آپ تو کسی کے محتاج نہیں آپ تو نااہلوں کو بھی دے سکتے ہیں اللہ نا اہل ہونے کے باوجود عطا فرما دیجیے اور اللہ اگر آپ نے شرط لگا دی ہے جو اہل ہوگا صرف اسی کو دوں گا تو اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے آپ تو مردہ انڈے کو جب چاہے زندہ بچہ بنا دے اللہ ہم نااہلوں کو اہل بنا دیجیے اللہ اہل بنا اللہ آپ کے لیے مردے کو زندہ کرنا مشکل نہیں ہے اللہ آپ کے لیے اللہ آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اللہ آپ نہ اللہ آپ تو اللہ آپ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے ایک شخص اپنے گھر سے آپ کے نبی کو قتل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے آپ اسے فاروق اعظم بنا دیتے ہیں اللہ ایک شخص مختلف جنگ کے میدانوں میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا پھرتا ہے طرح طرح سے حملے کرتا ہے آپ اسے سیم اللہ اللہ بنا دیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت جوش میں آتی ہے آپ کیا سے کیا کر دیتے ہیں اللہ یقیناً ہم نا اہل ہیں ہمیں اعتراف ہے لیکن اللہ اللہ آپ کی رحمت تو نہیں بدلی آپ کے خزانے تو نہیں خالی ہوئے اللہ ہمیں اہل بنا دیجئے اللہ ہمیں اہل بنا دیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ یہ نعمتیں عطا فرما دیجئے اللہ صبر عطا فرما دیجئے شکر عطا فرما دیجئے توکل عطا فرما دیجئے انابت عطا فرما دیجیے دیجئے رضا قدا عطا فرما دیجیے اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے اپنا قرب خاص نصیب فرمائیے اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیے حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے اے اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے اللہ آپ کے کتنے بندے ہیں زمانہ ہو گیا پریشانیوں میں وقت گزارتے گزارتے اللہ اپنا دکھ درد آپ کے سوا کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے اللہ آج ختم کر دیجیے اللہ شابان کے اس بابرکت مہینے میں اب ان کا دکھ درد ختم کر دیجیے اللہ اپنا تعلق بھی عطا فرما دیجیے حلال روزی بھی عطا فرما دیجیے اللہ روزی کے دروازے کھول دیجیے نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے اللہ جو کاروباری الجھنوں میں مبتلا ہیں سب کی الجھنیں دور فرما دیجیے اللہ جن کے گھروں میں مسائل ہیں پریشانیاں ہیں آپس کے جھگڑے ہیں اختلافات ہیں اللہ ان سارے اختلافات کو دور فرما دیجیے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا بننا آسان فرمائیے اللہ الجھے ہوئے کاموں کا سلجھنا آسان فرمائیے اللہ آپ ہی بناتے ہیں آپ ہی بگاڑتے ہیں اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا آپ نے ہمارے کام بگاڑ دیے اللہ راضی ہو جائیے ہمارے الجھے ہوئے کام بنا دیجیے آسانیاں پیدا فرمائیے رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرمائیے نفس و شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے دجال کے فتنوں سے ہماری ہماری حفاظت فرمائیے ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنا دھیان نصیب فرمائیے اے اللہ شب قدر اے اللہ شب برات آنے والی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اس میں مقبول عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ اس رمضان کو خیر کا بنا دیجیے اے اللہ اس رمضان میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرما دیجیے اپنی رضا کے فیصلے فرما دیجیے اللہ ہم راضی ہو جائیے اللہ ہم راضی ہو ہو جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور اللہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا اللہ اپنے قرب کے بعد بہت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ قرب مل جانے کے بعد دوری سے حفاظت فرمائیے اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرمائیے توحید ملنے کے بعد شرک سے حفاظت فرمائیے اللہ سنتوں کا اہتمام عطا فرمائیے بدعتوں سے حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجیے ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اے اللہ دور دور سے جن امیدوں کے ساتھ آپ کے بندے آتے ہیں اللہ ان کو امیدوں سے بڑھ کر عطا فرمائیے اے اللہ ان کے ساتھ سب کو عطا فرمائیے اللہ سب سے بڑا بھکاری تو وہ ہے جو آپ جو جو مانگنے کے لیے بیٹھا ہے اللہ اسے بھی محروم نہ فرمائیے اے اللہ اسے بھی عطا فرمائیے اے اللہ سب کے ساتھ امیدوں سے بڑھ کر معاملہ فرمائیے اے اللہ آپ کے بندوں نے اگر کسی کو اچھا سمجھ لیا ہے تو اللہ اسے اچھا بنا دیجیے اللہ اسے اچھا بنا دیجیے اللہ ان کے حسن زن کے مطابق معاملہ فرمائیے اللہ دنیا کا خیر بھی مقدر فرمائیے آخرت کا خیر بھی مقدر فرمائیے وصل اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد وعلی یا ارحم الراحمین